یحییٰ بن سعید اموی نے کہا ہمیں ابو بردہ یعنی برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کون سا اسلام افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو تریسٹھ